ہو کے اشک بار صرف ایک بار ہو کے عشق بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہو بیڑا پار ہو بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہو بیڑا پار ہو بیڑا پار ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی برت گئے ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہے سرکار میرے ایسے ہے سرکار ہو بیڑا پار ہو بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہو بیڑا پار کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہو بیڑا پار ہو بیڑا پار کہا مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا کہا فرحاد نے شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا زلخانے کا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو ہاں، کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ہو گبیڑا پار ہو گبیڑا پار تیری خاک نقش پا جبی پہ میں لگاؤں گا سفینہ حیات کا میں خدا بناؤں گا چراغ سوز عشق سے چراغ سوز عشق سے حیات جگمگاؤں گا تو جھوم جھوم جھوم کر حضور پر درود پڑھ جھوم جھوم جھوم کر حضور پر درود پڑھ میں نعت گنگناؤں گا ہو گا بیڑا پار ہو گا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہو گا بیڑا پار پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو دکھوں نے تم کو ستایا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہو بیڑا پار ہو بیڑا پار دل مدینے کے تصور سے بہل جائیں گے نام سن کر تیرے دیوان مچل جائیں گے آش کو روز درودوں کی سزا محفل کو روز درودوں کی سجاؤ محفل دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی سہی ان کی دہائی دے کر یا محمد سے تو پتھر بھی پگل جاتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار گلاب رات رانی بیلا ہو کے سمب لو سمر ملک پلک چمک دمک یہ شمس اور یہ کمر نبی کے نور سے بنے نبی کے نور سے بنے شجر حجر یہ بہر بر بشر تو وہ ضرور ہے بشر تو وہ ضرور ہے مگر ہے اشرف البشر ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ہو گبیڑا پار ہو گبیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو ہو ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار ہو گڑا